ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم بئس الرفد المرفود شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعائب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو آواز سخت کے عذاب نے دھر دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے ہوئے مردے ہو گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسے دوری سمود کو ہوئی اور یقیناً ہم نے ہی موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کی جماعت کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم ٹھیک اور درست تھا ہی نہیں وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے گئے ان پر تو اس دنیا میں بھی لانت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو تھک کر فرمایا کہ اچھا تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ میں اپنے طریقے پر قائم ہوں تمہیں القریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والے عذاب کن پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک جھوٹا کون ہے تم منتظر رہو میں بھی انتظار میں ہوں آخر ان پر بھی عذابِ الہی اترے اس وقت اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اور مؤمن بچا دیے گئے ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور ظالموں کو تہس نہس کر دیا گیا وہ جل بجھے بے حس و حرکت رہ گئے ایسے کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے اور جیسے کہ ان سے پہلے کے سمودی اللہ کی لانت کے محل بنے تھے ویسے ہی یہ بھی ہو گئے سمودی ان کے پڑوسی تھے اور کفر میں اور بد امنی میں انہی جیسے تھے اور تھیں بھی یہ دونوں قومیں عرب کی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ فرعون سردار قوم قبط اور اس کی جماعت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسا علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر باہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا لیکن فرعونیوں نے فرعون کی اطاعت نہ چھوڑی اسی کی گمراہ روش پر اس کے پیچھے لگے رہے جس طرح یہاں انہوں نے اس کی فرما برداری ترک نہ کی اور اسے اپنا سردار مانتے رہے اسی طرح قیامت کے دن اسی کے پیچھے یہ ہوں گے اور وہ اپنی پیشوائی میں انہیں سب کو اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائے گا اور خود دگنا عذاب برداشت کرے گا یہی حال بروں کی تابے داری کرنے والوں کا ہوتا ہے وہ کہیں گے بھی کہ اے اللہ انہی لوگوں نے ہمیں بہکایا آپ انہیں دگنا عذاب دیجیے اس عذاب آنکھ پر یہ اور زیادتی ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ یہ لوگ لانت میں پڑے قیامت کے دن کی لانت مل کر ان پر دو لانتیں پڑ گئیں یہ اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے امام تھے اس لیے ان پر دوہری لانت پڑی